اور بولے جو ان مویشیوں کے پیٹ میں ہے وہ نرا خالص ہمارے مردوں کا ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے اور مرا ہوا نکلی تو وہ سب اس میں شریک ہیں کرب ہے کہ اللہ انہیں ان کی اوان باتوں کا بدلہ دے گا بے شک وہ حکمت و علم والا ہے